مولانا کے آنے سے پہلے جناب قاسم گجر صاحب آپ کو ایمان کو گرماتے ہیں تمام احباب سے درخواست کی ایک دفعہ محبت عقیدت پیار اور احترام کے ساتھ دروشری پڑھ لیجیے گا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ در خالق پہ خلقت کو جھکایا کملی والے نے سچے نبی کے سچے دیوانے ذرا جا کے رہیے گا محبت سے سنیے گا پیار سے سنیے گا در خالق پہ خلقت کو جھکایا کم لی والے نے در خالق پہ خلقت کو جھکایا کم لی والے نے چراغے ام و آفیت جلایا کم والے نے در خالق پہ خلقت کو جھکایا کملی والے نے پڑے تھے ظلمتوں میں جو بنے تھے خون کے پیاسے جو پڑے تھے ظلمتوں میں تھے کے پیاسے جو انہیں رستہ محبت کا دکھایا کملی والے نے انہیں رستہ محبت کا دکھایا کملی والے اور توجہ اگلا شیر اگلا شیر شیر کے مطابق آپ کی سبحان اللہ گی توجہ بڑے خوش بخت ہیں شیخ نبو بکرو عمر فاروق بڑے خوش بخت ہیں شیخ ابو بکرو عمر فاروق جنہیں ساتھ اپنے روزے میں سلایا کم والے نے جنہیں ساتھ اپنے روزے میں سلایا کم والے نے اٹھارہ ذوالحجہ اب توجہ سے سماعت فرمانا ہوئے ہوئے داماد پیغمبر وہ عثمان و علی حیدر ہوئے داماد پیغمبر وہ عثمان و علی حیدر ہوئے داماد پیغمبر وہ عثمان و علی حیدر جنہیں اپنے گرانے میں ملایا کملی والے نے جنہیں اپنے مولانا تشریف لا چکے اب یہ آخری شعر سنا کے تو اجازت چاہوں گا اور مولانا بھی تشریف فرما ہے شیخ یہ آخری شعر اور یہ یہ جہاں بھی پڑھا جس جگہ بھی پڑھا ہے شیخ اس شعر نے ایڈوانس سبحان اللہ مانگی ہے اور پھر عجیب بات بتاؤں اتنی ڈھیلی آواز میں نہیں بلند آواز سے مانگی اب توجہ دینا نہ پوچھو سید حسنین کی عظمت کمالی کا نہ پوچھو سید حسنین کی عظمت کمالی کا نہ پوچھو سید حسنین کی عظمت کمالی کا جنہیں شان ایک دس پہ بٹھایا کملی والے نے جنہیں شانہ ایک دس پہ اس بیمان کانا دجال لانتی اس نے ہماری ماں بہن کیا دور کی بات آقا مدنی کریم کے ازواج متحرات کو معاف نہیں کیا سچے نبی کے بات سننا خدا را توجہ دینا اس نے سچے نبی نے ماں بہن بیٹی کو کیا عزت عطا فرمائی مقام زل جہاں مفقود تھا بے پردگی میں تھا مقام زل جہاں مفقود تاب پردگی میں تھا دیا ماں بہن بیٹی کو ابایا کم لیوالے نے دیا ماں بہن بیٹی کو ابایا کم لیوالے نے دیا ماں بہن چونکہ مولانا اجازت دی اس لیے جسارت کرتے ہوئے آگے دو شیر پڑھ دیے آخری شیر کا نجوم جن کو حدیث مبارکہ کا کچھ خلاصہ اور مفہوم زین کے اندر ہے وہ کہہ دیں گے سبحان اللہ اب خلاصہ اور مفہوم شیر کے اندر سنیے گا ستاروں کی جن کو ملا رتبہ زمانے میں ستاروں کی طرح جن کو ملا رتبہ زمانے میں ستاروں کی طرح جن کو ملا رتبہ زمانے میں عرب کی خاک سے ان کو اٹھایا کملی والے نے عرب کی خاک سے ان کو اٹھایا کملی والے نے چراغ آفیت جلایا کملی والے نے در خالق پہ خلقت کو جھکایا کملی والے نے